سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے روایت کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھہتر